سیدنا فاقح بن سعد رضی اللہ عنہ جو کہ صحبت یافتہ تھے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عرفہ کے دن عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن غسل کرتے تھے اسی بنا پر سیدنا فاقح رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کو ان دنوں میں غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے حدیث نمبر نو سو تیرہ مسند احمد